وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین کے بڑے انعامات میں سے اور اس کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے اللہ رب العالم فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں تمہارے جوڑے سے تمہیں اولاد بیٹے اور بیٹیاں عطا کیا ہے یہ اولاد اللہ تعالی کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے البا المال والبنون زینت الحیات دنیا دنیا کی ساری زیب و زینت مال اور اولاد کے ذریعے ہے جس گھر میں اولاد ہے وہ گھر بڑا ہی ہرشاس بشاس رہا کرتا ہے اور جہاں جس کے یہاں اولاد نہ ہو انسان اولاد کی وجہ سے بڑا ہی بے قرار اور بے چین رہا کرتا ہے یہ اولاد اللہ رب العالمین کی نعمت ہے اولاد چاہے بیٹے کی شکل میں ہو یا بیٹی کے شکل میں ہو یا دونوں کی شکل میں ہوں یہ اللہ رب العالمین کے نظام ہے یہاں بولے میں یہ شاہ اناسا و یہاں بولے میں یہ شاہ و او جو ذکران اناسا بس اللہ رب العالمین ہی اپنی حکمت اور اپنے علم کے اعتبار سے جسے چاہتے ہیں صرف لڑکے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں صرف لڑکیاں دیتے ہیں اور جو سب زکرانا اور جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹی دونوں دیتے ہیں وہ جانو میں یشا حکیمہ اور کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی ان کو لا عمل بنا دیتا ہے یہ ساری حکمتیں اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے علی خبیر ہے کس کے لیے صرف بیٹا مناسب ہے کس کے لیے صرف بیٹی مناسب ہے کس کے لیے دونوں مناسب ہیں کس کے لیے اولاد مناسب ہے اور کس کے لیے اولاد مناسب نہیں ہے اس کی حکمت اللہ رب العالمین جانتے ہیں بس ہمیں اس بات پر ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ذرہ برابر ظلم زیادتی اور نا انصافی کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا اللہ رب العالمین نے اسلام نبی علیہ السلام صاحب کو جب دنیا میں بھیجا تو آپ کے دنیا میں آنے سے قبل تقریباً پوری دنیا میں صرف لڑکوں کی بڑی قدر و قیمت رکھی جاتی سمجھی جاتی تھی اور بیٹیوں کو اپنے لیے عذاب اور اپنے لیے مصیبت سمجھی جاتی تھی اسی لیے آپ مزار جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ اپنے بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ لیا کرتے تھے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ہے اولاد کو قتل کرنے کا اور بیٹیوں کو زندہ دفنا لینے کی بڑی شدت کے ساتھ مانت قرار دی گئی ہے اور بڑی وعید سنائی گئی وہی دل مودت بجی قتلت اس دن اور چھوٹی سے بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کو زمین میں دفنایا گیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان کو اٹھائے گا حصے کے میدان میں تو ان سے پوچھے گا تم نے کیا جرم کیا تھا جس کے بنا پر تمہارے ماں باپ نے تجھے زندہ ہی دفنا لیا تھا وہی دل مل کس بنا گنا کون سے جرم کیا تھا تیرا کیا قصور تھا کس بنا پر تجھے تیرے ماں باپ نے دفنا لیا تھا وہ تو یہی کہہ دے گی کہ لال آدمی نے کوئی قصور نہیں تھا قصور یہ تھا کہ تو نے مجھے بیٹی بنا دیا تھا اللہ اکبر کسی گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا بہت ذلت اور رسوائی کی چیز سمجھی جاتی تھی اور اگر جو بچیاں زندہ رہ جائیں آگے وہ عورت کی شکل اختیار کر لیں تو عورتوں کی بھی کوئی ویلو کوئی قدر و قیمت اسلام سے پہلے دنیا میں نہیں تھی نہ ان کا وراثت میں حصہ تھا نہ ان کو کسی معاملے میں دخل دینے کی اجازت ہوتی تھی بلکہ وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارا کرتی تھی یا جس طرح سے دنیا گھر کے اندر سونے کے بسونے ہوتے ہیں چارپائیاں ہوتی ہیں کھانے پینے کے برتن ہوا کرتے ہیں ایسے ان کو بھی دنیا کے اندر ایک استعمال کرنے کا سامان سمجھا جاتا تھا لیکن اسلام نے آ کر کے عورتوں کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا سب سے پہلے مذہب اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے جس نے عورتوں کا ایک اونچا مقام و مرتبہ دیا اور ان کے انسان ہونے کا اور مردوں کے شانہ بشانہ حقوق رکھنے کا سب سے پہلے جس نے اعلان کیا ہے وہ جاہلیت کہ تمام رسموں کو ختم کر دیا میرے بھائیوں آپ ذرا غور کریں ایک عورت جو ہوتی ہے اس پر چار مرحلے گزرتے ہیں ہر عورت دنیا میں جو عورت آپ کو نظر آئے گی اس پر چار دور چار مرحلے گزرتے ہیں پہلا دور تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی پیاری بچی کسی کی بیٹی بن کے رہتی ہے کسی کے گود میں رہتی ہے کسی کے بستر پر رہتی ہے کسی کے رہ رہے میں پر وہ زندہ رہتی ہے ایک تو بیٹی ہونے کی حالت ہے دوسری کوئی عورت وہی بچی وہی عورت آگے چل کر کے کسی کی بہن کی شکل میں زندگی گزارتی ہے خصوصاً جب باپ مر جائے اور بچی یتیم ہو جائے تو اس بچی کا سب سے بڑا سہارا اللہ تعالی کے بعد دنیاوی طور پر اس کے بھائی ہوا کرتے ہیں تو پہلی پہلا مرحلہ ہے بیٹی بن کر کے دوسرا مرحلہ ہے میرے بھائی بہن بن کر کے اور تیسرا مرحلہ ہے بڑی ہوتی ہے تو چاہے بھائی ہو یا باپ باپ کی نگرانی میں ہو یا بھائی کی نگرانی میں چچا کی نگرانی میں ہو یا دادا کی نگرانی میں ماموں کی نگرانی میں ہو یا کسی اور کے ماتحتی میں زندگی گزار رہی ہو ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ اب اس کی شادی کر کے کسی کے حوالے کر دی جاتی ہے اب وہ بیٹی اور بہن بن کر کے زندگی نہیں گزارتی اس کا تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ کسی کی بیوی بن کر کے زندگی گزارتی ہے پھر آخری اور چوتھا مرحلہ آتا ہے شادی کے بعد اللہ رب العالمین نے اگر اولاد سے نوازا تو چند سالوں کے بعد اب وہ کسی کی ماں کی شکل میں زندگی گزارا کرتی ہے یہ چار مرحلے عورت پر آیا کرتے ہیں بیٹی کی شکل میں بہن کی شکل میں بیوی کی شکل میں اور ماں کی شکل میں اور اسی ماں کی شکل میں کبھی دادی اور نانی کی شکل بن جاتی ہے لیکن رہتی ہے حقیقت میں وہ ماں ماں کی شکل میں میرے بھائیوں ذرا غور اسلام نے اسلام نے ان چاروں مراحل میں عورت کو کتنا اونچا مقام مرتبہ دیا ہے سب سے پہلے جب او بچی ہے تو عورت بیٹی کی شکل میں بچی کی شکل میں لاڈلی اور دلاری منی کی شکل میں رہتی ہے اس وقت اس کا کیا مقام مرتبہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم امام نسائی اور بہت سارے محدثین نقل کرتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی تعالیٰ سالانہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کہیں باہر تشریف لے گئے تھے گھر میں میں تنہا موجود تھی ایک سائلہ ایک عورت اپنے ایک عورت اپنے دو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ہمارے دروازے پر آئی اور اس نے مجھ سے سوال کیا لم تجد والے تین ہیں کم سے کم تین کھجور چاہیے تھا ایک تو ماں ہے اور دو بیٹیاں ہیں اور تینوں کے چہرے پر بھوک کے آسار نمایاں ہے لیکن میری عجیب بڑا عجیب و غریب حال تھا کہتی میرے گھر میں صرف ایک کھجور رکھا ہوا تھا میں نے پہلے سوچا کہ ایک کھجور دوں تو بیٹیوں کو دوں ایک کو دوں یا دوسری کو دوں ماں کو دوں یا بیٹیوں کو دوں کہنے لگی بہر سوچ رہی تھی میں نے سوچا کہ ماں کو دے دیتی ہوں یہ ماں جو مناسب سمجھے گی وہ کرے گی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ہم نے ایک کھجور جو ہمارے پاس اٹھایا لے جا کر کے ماں کو پکڑا دیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں سوچ رہی تھی میں دیکھ <coughs> رہی تھی کہ آخر یہ عورت ایک کھجور کو کیا کرتی ہے لیکن میں نے دیکھا اس نے ایک کھجور کو بیچ سے توڑ کر کے دو ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو اور دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا بچیوں کو کھلا دی اپنی بھوک اور اپنی جان پر اپنی دونوں بچیوں کو اس نے مقدم کیا اور ترجیح کیا دونوں بچیاں کھائیں اور عورت دونوں بچیوں کو لے کر کے آگے بڑھ گئی کہتی ہے بس مجھے بڑی حیرت ہوئی نبی السلام شام آئے میں نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے ماں کی مامتا جو ہوتی ہے آج میں نے اندازہ لگایا کتنی عظیم ترین چیز ہوتی ہے پوچھا کیا ہوا کہنے کی میں نے ایک کھجور میرے پاس تھا میں نے دیا اور بچیوں سے زیادہ مجھے بابو بھوکی نظر آ رہی تھی لیکن لے گئی اس کھجور ایک کھجور کو توڑ کر کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں بچیوں کو کھلا کر کے خود بھوکی کی آگے بڑھ گئی لے کر کے بچیوں کو آپ نے ساتھ روایا عائشہ تمہیں تعجب ہے اس ذات کی قسم اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم نے ان بچیوں کو کیا سمجھا ہے اس ماں کا مقام و مرتبہ تم نے کیا سمجھا ہے جو اپنی بھوک پر وہ باپ اس باپ کا مقام و مرتبہ کیا تم نے سمجھا سمجھا ہے جو اپنی تمام زندگانی خواہشات پر اپنی اولاد اپنی بیٹیوں کو ترجیح دے کر دیا کرتا ہے یاد رکھو جس ماں کو تم نے دیکھا جس ماں کو تم نے دیکھا کہ بھوکی رہ کر کے ایک ہی کھجور تھا تو کر کے دونوں بیٹیوں کو کھلا دیا تمہیں معلوم ہے ماں نے منہاد ہل بنا دشائی لینا جس انسان کو اللہ تعالیٰ دو بچیاں دے دیا جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دے دیا اور بیٹنوں کی وجہ سے اگر اسے کچھ پریشانی اٹھانی پڑی تو معلوم ہے یہی بیٹیاں حشر کے میدان میں قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر راستے میں آ کے کھڑی ہو جائے گی اور اس کے ماں اور اس کے باپ کو اگر گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرنے کے لیے دے دے گا تو یہ بچیاں اس کی جس نے جس نے اپنی بچیوں پرورش کی ہے یہ بچیاں جہنم کے دروازے پر دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گی رب العالمین جس ماں نے جس باپ نے میری اتنی پرورش کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے جہنم سے آزاد کر دے میرے بھائی کو حضرت شرد اللہ تعالیٰ کہتی ہے اس موقع پر اللہ رسول نے فرمایا یہ بیٹیاں ماں باپ کے لیے شخص میرا نار ہے یہ میں جانے سے آر بن جائے گی دوسری حدیث جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اللہ اکبر حضرت اللہ تعالیٰ رہا ہی اس حدیث کی ہیں ایک دن نبی خان کہیں باہر تشریف لے گئے تھے میں گھر میں تھی ایک خاتون آئی ایک عورت آئی بچیوں کے ساتھ آئی مانگنے کے لیے آئی ہمارے گھر میں میں نے دیکھا تین ہیں ایک ماں ہے اور دو بچیاں ہیں میرے گھر میں اس وقت کھجور تھا میں نے تین کھجور اٹھایا ایک کھجور جا کر کے ایک بچی کو دوسرا کھجور دوسری بچی کو اور تیسرا کھجور میں نے ماں کو دیا بچیوں نے فوراً بھوکی تھی بڑی تیزی کے ساتھ بہت ہی جلدی اپنا کھجور کھا گئی دونوں کا ہاتھ خالی ہو گیا لیکن ماں بیچاری ابھی کھجور کو صاف کر کے رفحت دائیں ہاتھ میں کھجور ہے اور اپنے منہ تک لائی ہوئی ہے منہ کھول چکی ہے قریب ہے کہ بھوکھی ماں اپنے حصے کا کھجور منہ میں ڈال لی لیکن کہتی یا رسول اللہ میں نے بڑا عجیب و غریب مندر دیکھا بچیوں نے جب دیکھا کہ ماں بخ مخ ہو چکی ہے اور اپنے حصے کا کھجور اپنے منہ میں ڈالے گی بچیاں تھی ایک کھجور سے آسودہ نہیں ہوئی تھی دونوں بچیاں دونوں طرف سے ماں کے کھجور چھیننے کے لیے لپک پڑی ماں منہ لے جا کر کے اپنے کھجور کو نکالا اور توڑ کر کے دونوں بچیوں کو کھلایا آجہ ہوئی کیا اور اپنا منہ بوس کر کے دونوں بچیوں کو لے کر کے بھوکی آگے بڑھ گئی یا رسول اللہ آج تو میں نے ایسا منظر دیکھا ہے کہ ماں اس طرح سے اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے آپ نے ساتھ سمایا یا آئے سو ایسا تم نے کیا سمجھا ہے سنو اللہ ان نو او چبل جن تلہ میم تمہیں معلوم ہے ایک ماں کو اپنی بیٹیوں کے کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرتے ہوئے جو تم نے دیکھا ہے اللہ کی قسم اسی ایک سلوک کی بنا پر اپنی بچیوں کے ساتھ یہ محبت اور یہ الفت کے بنا پر اللہ رب العالمین نے اس ماں کے اوپر اسی وقت جنت کو واجب کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے ان دونوں بچیوں کے ساتھ احسان کرنے کی بنا پر نے اس کی اور اس عورت پر اور ماں پر جنت کو واجب قرار دے دیا ہے میرے بھائیوں بیٹیوں کو کبھی ناگوار نہ سمجھو بیٹیوں کو گسی مت سمجھو یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ آپ سب سمجھو اب جس طرح سے بیٹے کے خوش کی اور ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں ایسے ہی بیٹیوں کے ولادت پر بھی خوشی کا اظہار کرو یہ نہ سوچو بچی پیدا ہوئی شادی کر کے کہیں اور دے دیں گے اور بیٹا اگر اس کے پیچھے محنت کریں گے تو یہ کما کما کر کے ہمیں بڑھاپے میں دیتا رہے گا یہ تصور سوچ دو اللہ سوچ دو اللہ تارہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تم کو یہ پتا نہیں ہے کہ آگے چل کر کے بیٹیاں تمہارے کام آئے یا تمہارے بیٹے تمہارے کام آئے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک بنائے صالح بنائے اکر کو لہٰذا اللہ من کل الحمد للہ وقفا وسلام الدین صفا البادی اماد سنن ترمیدی کہہ دی نویل آسان فرماتے ہیں من آل جاریتین جو انسان اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کر دیا دو بیٹیوں کی پرورش کیا حتیٰ یا لوہا یہاں تک کہ بڑی ہو گئی اور ان کی شادی کر کے ان کے سسرال تک پہنچا دیا آنا جا آیا عمر قیامتیں جب وہ قیامت کے دن قبر اٹھنے کے بعد قبر کے نکل اٹھنے کے بعد جب حسے کے میدان میں آیا تو آنا وہ ہوا کہا تئی سے جھنڈا انشاءاللہ میں اور دو بچیوں کی پرورش کرنے والے مرد ان دونوں کو اللہ تعالیٰ یہ دونوں ہمارے ساتھ جنت میں ایسے رہیں گے کے ہماری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں بہت بڑی نعمت ہے یہ تو ہے بیٹی کی شکل میں جب بہن کے شکل میں آ جائے اس وقت امام ابوداؤ امام تن بہنوں کو بھی مصیبت نہ سمجھو بہنوں کو بھی نعمت سمجھو برکت سمجھو اپنے لیے تو پورے جنت کا دریا سمجھو اور اپنے لیے گئے ابائی سے اجر و ثواب سمجھو امام ترمی ابو داؤد ابن ماجہ احمد شوب البحقی حضرت مالک رضی اللہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تارا سے کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے ساتھ رمایا جس شخص کو من کن رہو سرا کو مناتی جس شخص کے تین بیٹیاں ہوں اور سرا تو اخواتی یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں ہوں اور دو یا دو بہنیں ہوں ان دو بہنوں یا تین بہنوں کے ساتھ جس شخص نے اچھا سلوک کیا ان کی تعلیم کی ان کے ساتھ احسان کیا ان کی پرورش کیا اور کبھی بہنوں کو بوجھ نہ سمجھا نبی رحا خاں فرماتے ہیں جس نے دو بہنوں کی پرورش کیا ہے اور جس شخص نے تین بیٹیوں کی یا دو بیٹیوں کی تین بہنوں کی یا دو بہنوں کی رواج جا کے تھے یہاں تک کہ اگر کسی نے ایک بہن کے ساتھ احسان کیا ہے یا ایک بیٹی کی پرورش کیا ہے تو بہنوں اور بیٹیوں کی پرورش اور بہنوں کے ساتھ احسان کرنے کی برکت سے اللہ تعالی نے اس بھائی کو جنت کا مستحق قرار دے دیا نمبر تین جو تیسری شکل ہوتی ہے تیسرا مرحلہ بیوی بننے کا جب بیوی بن کر کے آئی عورت آتی ہے اس وقت رات ایک اسلام اس کا کیا مقام مرتبہ دیا ہے نمبر ایک مردوں کو حکم دیا مصر الدی علیہ نبل مارو یاد رکھو جیسے عورتوں کے حقوق تم پر ہیں تمہارے حقوق مردوں پر ہے اتنے ہی حقوق تم پر تمہاری بیویوں کے ہیں نمبر دو اللہ تعالیٰ کاماتے ہیں وہ ہن بل معروف وہ آشرو ہن بل معروف اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ احسان اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو نبی احسوس نے بیوی جب کسی کے پاس بیوی ہو جس سے جس سے شادی کر لیا اور بیوی اس کے گھر میں آ گئی اب بیوی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کو اچھے مومن ہونے کی علامت کرا دیا گئی نے ساتھ نمایا اے مومنو موبنو تم میں سب سے اچھا مومنو ہے جس کے سب سے اچھے اخلاق ہو اور سب سے اچھا مومن ہو جو اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے اچھا ثابت ہو اور آپ یہ بھی بیان ہیں اے دنیا کے لوگوں سن لو ہم سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کے لیے مفید اور اپنے بیوی بچوں کے حق میں اچھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے توفیق نصیب فرمائے نبی علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں لا یا فرق مومن مومنتن کبھی ایک مومنہ عورت کا یہ مقام ہے کہ ایک مومن مرد اپنی کسی بیوی کو نہ ڈراتا ہے نہ دھمکاتا ہے نہ اسے تکلیف دیتا ہے نہ اسے ایجا پہنچاتا ہے کیوں مومن ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ اس رسول کے فرمان کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کے اندر ایک غلطی ہے تو ایک غلطی پر نگاہ نہ رکھو اس کے اندر جو پچیس سو خوبیاں ہیں نیکیاں ہیں ان خوبیوں پر نگاہ رکھا کرو اے میرے بھائیوں یہ بیوی بی کا مقام و مرتبہ ہے یہ بیوی بی کی حالت میں عورت جب رہتی ہے اس کا یہ مقام ہے چوتھا مرحلہ ہے ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے ماں بن جانے کے بعد ذرا دیکھو آج وہ ترقی یافتہ ملک ماں بوڑھی ہو گئی تو اس کے گھر میں رکھنا جو ہے اولاد کے انسلٹ ہے اب اسے جو ہے بوڑھوں کے گھر میں لے جا کر کے حکومت کے حوالے کر جاؤ یہاں اسلام کو ذرا دیکھو ایک عورت جو بن جاتی ہے اس کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے سنر سنر ماجہ مس احمد بن حنبل سنر نے صحیح حضرت چاہے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شام کے پاس آیا میں نے کہا یا یا رسول اللہ رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں آنے فرمایا جہاد میں جانا چاہتے ہو بھلا یا رسول اللہ آنے فرمایا ماں زندہ ہے کہ اللہ سنہا زندہ ہے آنے فرمایا جہاد کو چھوڑو فل زمہ ارے اپنی ماں کے پاس رہ کر کے اپنے بوڑھی ماں کی خدمت کرو جنت ارے تیری جنت کو اللہ نے تیرے ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے کہا جا رہا ہے جنت کو ڈھونڈنے کے لیے میدان جنگ میں جہاد میں شہادت میں تو جنت ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے اور جنت تو تیری تیرے کون سا وہ ہے ہے کون کون سا سا وہ وہ قائد مذہب ہے جس نے بوڑھی ماں کا یہ مقام مرتبہ دیا ہو کہ جنت کو اللہ نے تیرے قدم و رکھا ہوا ایک صحابی ہو رہی بے ہے یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں بڑا شوق ہے آپ نے ساتھ نمایا بوڑھی ماں زندہ ہے بڑا یا رسول اللہ آپ نے ساتھ سمایا اللہ کے بندے ماں کی خدمت کر اگر نے ماں کی خدمت کیا اور ماں کے ساتھ اچھا شروع کیا اور ماں کی خدمت کرتا رہا وہ وہ مجاہد اگر نے ماں کی خدمت کیا تو اللہ تعالیٰ تجھے ماں کی خدمت کرنے کے وجہ سے تجھے مجاہد بھی بنائے گا اور تجھے حج کا بھی سواب دے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے عمرے کا بھی ثواب دے گا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 دے جو دور ہیں دین سے دور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین کے قریب کر دے اللہ ہمیں بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ ماؤں کے ساتھ دادیوں کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ اس حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اللہ تعالیٰ ان کا ادب احترام کرنے والا بنا اللہ للمؤمنین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون لم تر یذکرکم کلاح یستجب لکم اُہ لکھ تعالی اکبر